اگر تمہارا نیچا ہے اور دبا کے بعد اس کے پیٹ پیسے بچہ جو ہے نظر آتا ہے وہ بچے کا چاؤ ہوتا ہے تو اگر کھانا چاؤ کھاؤ تو

نہ تو کیا ہم اسے پھینک دیں یا کھا لیں اسے کھادوانا چاہو نہ اس کا سبا اس کی ماں کا سبا ہے ہے زمین اپنی ماں کے تابے ہے جب ان کی ماں کو دبا کر دیا تو اس زمین کے اوپر بھی زبا کا حکم لگ گیا منتقل طور پر اس کو دبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو بار حدیث شریف کا ترجمہ اب مسئلہ سنیے کہ جانور کو تباہ کرنے کے بعد اگر اس کے پیٹ سے زمین یعنی بچہ نکلے تو دو صورت ہے جانور کو تباہ کے بعد اس کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ نکلا تو بے اتفاق اس کو تباہ کیا جائے گا اگر زندہ بچہ نکلا تو بے اتفاق

لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں امام صاحب کہتے نہیں کیوں وہ بچہ دو ہاتھ سے خالی ہو یا تو اس کی ماں کو تباہ کرنے سے پہلے ہی وہ پیٹ میں مر گئے تب تو وہ مہنگا اور اگر ماں کو تباہ کرنے سے پہلے نہیں بلکہ تباہ کرنے کے بعد سانس گھٹنے سے نہ تو منخلتا ہے اور نسل قرآن کی روح سے مہتا اور منخلتا دونوں حرام مہتا یعنی ہے موجودہ ہے مترجیہ ہے منخلتا ہے نبیحہ ہے یہ سب قرآن کے اندر ہے جو حرام دلیل وہ دلیلائی یا تو ماں کے زبان دیے جانے سے پہلے ہی مر گیا پیٹ تب تو وہ مہتا ہے اور اگر ماں کے زبان دیے جانے کے بعد سے مرا سال گنخریکا اور مہتا اور منہ کا دونوں ہرام وجہ سے اس کا کھانا جائے چلیے چلیے کا مطلب ہے کہ آگے آپ بھی پڑے اب یہ ہے کہ پھر امام صاحب حدیث کا کیا جواب دے میں پتنہ باشندہ سرکار کا کے کے ساتھ ساتھ کا ہے زکات و امید کی خبر ہے اس لیے کہ اس اس اس جنین جنین کی کی کا کا ماں ہے یعنی ماں کا کاب کیا جانا یہ قائم مقام ہو جائے گا نائب ہو جائے گا زمین کو دبا دیں گے تو سبا کے اندر زمین تابع ہے اپنی ماں کا لیکن امام صاحب کیا کہتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں نہیں جکاتا تم یہ مزدور مزدور بے بے نظیر نظیر حافظ حافظ ہے ہے کیا مطلب یعنی جات کو ہٹا دینے کی وجہ سے نصب آ گیا موسا کیا مطلب موسا من موسوم

وجنت الارض والسماوات والارض اور سبقت کرو کروار کی موبائل کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سماوات زمینوں اور آسمانوں کے مجموعی پھیلاؤ کے برابر ہے تو اصل میں کیا ہے تو حرف تشکیل کا حضم کرنا یہ کلام میں عام بات ہے تو ایسے ہی یہاں پر ہے کیا پرندہ زکات زکات روم کا ہی پرندہ زکات روم کا زکات امی اس زمین کا دبا کرنا اس کے ماں کو دبا کرنے کی طرح ہے چمک کمام کا جب ان کو دبا کیا جائے گا اس طرح جس طرح اس کی ماں کو دبا کیا جاتا ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا نیابت بیان کرنے مقصود ہوتی کہ ماں کو تباہ کرنا یہ نائب ہو جائے گا جن کو تباہ کرنے کے تو پھر عبادت کیوں ہوتی فن زکاتا امی فن زکاتا امی جمین زکاتو جنیب کی ماں کا دبا کیا ہے زمین کا زبان ہے من کان لہو امام بقراءت الامام لہو کہا جس کا امام امام کس کا ہوتا ہے مستقل کا تو امام کی قرار اس کی قرآت بن جاتی ہے تو ایسے یہاں بھی ہوتا پہلنا زکاتا ام بل جنیمی زکات جنیم کی ماں کا دبا کا بن جائے گا لیکن ایسا تو نہیں ہے یہاں تو زکا زکا کرو کو چلیے امام صاحب کے نزدیک اگر کی جانے والی بکری یا اور جو بھی جانور ہو اس کے پیٹ سے اگر مرا ہوا بچہ نکلے تو اس کو کھانا جائے نہیں پڑے وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن خالد قال حدثنا ليس بن ابراهيم قال حدثنا حتى بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن ابي زياد بن المكي وعن ابي سبيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه باب الذي جنين کا دبا اس کی ماں کا دبا ہے یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ کہ یہ خبر جو ہے ہے ہے ہے زکات زکات زکات ہوگی یا کے کے کے کے ساتھ ساتھ بلکہ نصب کا کا اس ماں کی طرح جیسے ماں کو مستقل طور پر دبا کیا جاتا ہے زمین کو بھی مستقل طور پر دبا کیا جائے گا اگر وہ زندہ چلیے ذكر اسم الله عليه جملا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا پر اللہ کا نام لیا گیا ہے گوشت پر یا اس جانور پر جس کا وہ گوشت مراد اس جانور کے گوشت کا بیان جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ اس کو تباہ کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے نظام پڑھی گئی ہے یا نہیں امام اور داؤد فرماتے ہیں سنت سے چلیے حضرت نام موسیٰ بنو اسماعیل کہ ہم سے ہمارے استاد موسا ابن اسماعیل نے بیان دیا انہوں نے کہا حضرت نام حماد ہم سے حماد نے بیان کیا دوسری سنت بیان کرتے ہیں حضرت نام تعلیم ہم سے یعنی ہمارے دوسرے استاد فارمی نے بیان کیا اور فارمی نے مائن سے بیان کیا دیر سے کسی طرح بیان کرتے ہیں ہاں وہاں سپنا یوسف ابن موسا کہ ہم سے ہمارے تیسرے استاد یوسف ابن موسا نے بیان کیا کہتے ہیں کہ ہم سے سلیمان ابن حیان اور محاذ نے بیان کیا المانا سب نے ایک مضمون بیان کیا کس سے بیان کیا ہے لوگوں نے حسام ابن عربا سے اور عروا نے اپنے باپ زبیر ہاں ایشام ابن عروا ابن زبیر سے اور ایشام نے اپنے باپ عروا سے اور حضرت عروا نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے اب آگے ابو داؤ فرماتے ہیں ورمیت پورا ان ہم مالک و مالک موسم امام ابداؤ کے پہلے استاد کون ہیں موسم کو کس سے بیان کرتے ہم لیکن تو کہتے موس نے کے واسطے سے اور اسی طریقے سے ہم ماسک تانبی نے

کے بعد کہہ دیا آلو یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم دونوں کے بعد سے یعنی مرسل یعنی مرسل تو آلو صحابہ نے کیا اللہ کے رسول اتنا قومن حریف آلو کی جاہلیت کچھ لوگ ہیں جو زمان زمانے جاہلیت سے قدیم زمانے والے ہیں یعنی نو مسلم اسلامی احکام سے زیادہ واقف نہیں رکھتے یا پورننا بلو مانی لا ندری اب اسم اللہ علیہ عملم یسو تو کبھی ہمارے پاس حدیے میں ایسے جانوروں کا گوشت لاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے جو زبان کے وقت انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا اللہ کا نام نہیں لیا ہے اناگرو منہا تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں پپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اللہ اللہ کا نام لو اور کھاؤ یہ کیا یعنی جب کے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا اللہ نہ پڑھی ہو کھانے کے وقت اللہ کا نام لے لے تو ذریعہ ہو جائے گا یہ مطلب ہے نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ سام یہی پتا ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں کہ دوا کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صاحب فرمایا

اسلام لانے کے بعد بھی وہ دبا کرتے تھے لیکن دو فرق ہاں فرق یہ تھا کہ کپار کو اپنے دودھوں کے نام پر دبا کرتے تھے اب ان میں سے جو لوگ اسلام لے آئے تو اب وہ اللہ کے نام پر دبا کرتے تھے اسی طریقے سے فارا اس کی تفصیلیں مختلف مشہور تو یہ کہ اونٹنی جب پہلا بچہ دے تو اس کو وہ اپنے بزرگ کے نام پر زبا کرتے تھے خیر الدم کی نیت سے بعض لوگوں نے پارا کی تصویر کی ہے کہ جب کسی کے مویشی سو چاہے وہ اپنے پیڑ بکری ہو یا چاہے گائے ہو چاہے اونٹ جب چلے چلی بنا لیتے تھے یعنی ان کی تعداد دو ہو جاتی تھی تو وہ اس میں سے ایک جو ہے دبا کر دیتے تھے اپنے بتوں کے نام پر اس کو پانا کہتے ہیں بہرحال زمانے جاہیت کے لوگ ایسا کرتے ہیں جو لوگ ان میں سے مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ کرتے تھے اگر لیکن دو پر حالت حکومت کے اندر تو بتوں کے نام پر سبا کرتے تھے حالت اسلام میں اللہ کے نام پر سبا کرتے تھے دوسرا پر اور تھا جیسے کہ آگے ہاتھ شارک تو وہ جس دن وہ بچہ بچہ چلتی تھی اسی دن اس بچے کو سبا کرتے تھے لیکن جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ اسی دن نہیں لگا سکتے تھے بلکہ بچہ جب بڑا ہو جاتا تھا گول پوسٹ وغیرہ چڑھ جاتا تھا تب اس کو سوا کرتے تھے اور آگے حدیث آ رہے اس میں آپ سے تعلیم بھی یہی تھی آئی بات سمجھے پھر یہ بات کہ عقیدہ کا حکم اب بھی ہے یا نہیں تو کو یہ کہتے ہیں کہ اور منسوخ منسوخ ہے ہے ہے اور اس سے پہلے روایت آ چکی کیا یہاں جہرانے والے کے اوپر قربانی ہے اور اور آگے بھی آ رہا ہے کیا و لیکن یہاں رہی ہے

نادا رسول رسول اللہ اللہ اللہ اللہ صلی صلی علیہ علیہ وسلم وسلم ایک نے کے کو پکار کر کہا کنہ پھر کی ہم لوگ تباہ کرتے تھے زمانے کے اندر ماہ رجب میں فما لوگا تو اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے حکومت آپ نے رجب ہی کی کیا تفصیل ہے کا تم اللہ کی رضا کے لیے کرو چاہے تم مہینے میں ہو وبر اللہ اللہ کی کتاب کرو وہ آتی ہوں اور لوگوں کو کھلاؤ کار اس نے کہا کہ گناہ نہ رنگ مل جائیں گے ہم لوگ زمانے میں پارا دوائی کیا کرتے تھے فرما صاحب اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کل نسا قیمت پر ہوں کن جانوروں کو کہتے ہیں جن کی مدر اوقات چرا گاہے چلنے پر ہوتے گھر پر انہیں بات کرنے بلایا جاتا چاہے وہ بھیڑ بکریاں ہوں چاہے گائے ہوں چاہے وہ اون تو آپ نے فرمایا ہر قسم کے اندر پڑا ہے لیکن یہ نہیں کہ پیدا ہوتے دبا کر بلکہ معاشیت تمہارے مویشی اس کی پرورش کر اب مویشی پرورش کر مطلب ہے کہ ان بچوں کی جو مائیں ہیں وہ ان کو دودھ پلائیں ہتھا مارا یہاں تک کہ جب وہ بڑا ہو کر سواری اور بال برداری کے قابل ایک دل نے مجھے سوار کر دیجیے یعنی سواری کا جانور دے دیجیے ہفتہ حملہ یہاں تک کہ جو حمل یعنی سواری اور واپس آنے کے قابل ہو جائے حدیث کی سنگت کے ایک رابی نسل ابن علی جو امام اللہ کے استاد شروع کر دی انہوں نے کہا اتنا مالا نہیں ہے بجائے اس کا مالا کہ کیا پڑھا انہوں نے اتنا مالا نہیں ہے یعنی وہ

میرا خیال ہے کہ نویشا نے اعلیٰ ابن سبیل ہی کہا تھا یعنی فصل دستہ بلا ملی اعلیٰ ابن سبیل اس کا گوشت سرکا کر دو ابن سبیر مسافر پر یعنی حاکم پر فن لال کا پہلو اس لیے کہ ایسا کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جس دن پیدا ہو اس کے دن دبا کر دو ایک پاؤ گوشت کے لیے اعلیٰ پائے خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابو طلبا سے پوچھا کم سائن کتنے سوائن میں یعنی بارہ بازی ہونے کے لیے آدمی کے پاس کتنے سوائن ہونے چاہیے کہ اتنی تعداد کو جب وہ پہنچ جائے تو اس میں ایک بار آئے تو سو کی تعداد اور ایک روایت آگے آ رہی ہے اس نے کہ پچاس بکری میں ایک بکری یعنی پچاس بکری میں

ابتدا میں تو آپ نے پارا اور اکیلا کی اجازت دی تھی بلکہ اس کی ترمیم دلائی تھی جیسے کہ اس سے پہلے ابھی آ چکی ہے اور لیکن بعد میں تشاروں کی اخبار کی وجہ سے آپ نے منع کر دیا اگر یہ کو پاکوں بتوں کے نام پر دبا کرتے اور اہل اسلام اللہ کے نام پر دبا کرتے لیکن پھر بھی تشکو تو اس سے لازم آ رہا ہے ہمارا نام ہے ہمارا نام ہے قال نام ہے ہمارا قال ہے ہمارا نام ہے ہمارا نام ہے ہمارا نام ہے ہمارا ابن مسلم صاحب فرماتے ہیں کہ پارا وہ بچہ ہے جو ان کی طرح یعنی جانور کا وہ پہ بچہ ہے جو ان کے یہاں پیدا ہوتا تھا اور اس کو وہ دبا کر دیتے تھے وبه قال قال حدثنا حدثنا موسى بن بن بن بن بن بن اسماعيل عبد عبد الله الله عثمان عن عن عن يوسف مالك حسن الرحمن رضي تعالى عنها یہاں پتا بکری کے اندر ایک بکری کا یہ بار اوپر روایت آ چکی ہے سو میں سے ایک ابو اداؤ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فارا وہ پہلا بچہ ہے جو اونٹنی دیتی اونٹنی جب پہلا بچہ دیتی تھی تو اس کو تباہ کر دیتے تھے اس امید سے

الكعبية قال قال قال سمعت سمعت رسول الله الله صلى عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان مكافئتان وعن شات أبو داود أحمد مستويتان ومتقاربتان باب بالعقيقة کے سر پر جو بال ہوتے ہیں معذور کو بھی عقیقہ کہتے ہیں اور اس کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کو بھی عقیقہ کہتے ہیں اصل میں اس معاشرے کے اندر قطع کا معنی پایا جاتا ہے کاٹنے کا معنی تو نمولوں کے سر میں جو بال ہے انہیں بھی کاٹا جاتا ہے اور جانور کو بھی جو ہے کاٹا ہی جاتا ہے بھی جو ہے عقیقہ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے ماں باپ اگر جو اپنی اولاد کو آس کرتے ہیں نا کہ میں نے تجھے آس کیا تو کیا ہوں مطلب؟ یعنی خطا تعلق کیا تو خطا کمانا وہاں بھی پائے جاتے ہیں امید کا کاویہ کیسی ہے میں نے اللہ کے رسول صاحب کو فرماتے ہوئے سنا علی غلامی شادانی مقام کے خطان غلام کی طرف سے دو ہم عمر بکریاں ہونی چاہیے دو برابر عمر کی بکریاں ہونی چاہیے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہونی چاہیے اب اداؤ کہتے ہیں کہ میں نے استاد اپنے استاد سے سنا

ایک مسکافے یا مسکاف لکھانے کا مطلب کیا کہ ایک ساتھ سبا کرنے والوں یہ نہیں کہ ایک نکلی آج سبا کر لی اور پھر اس کے بعد جب گوشت اس کا کھا لیں گے تب دوسری سبا کر لیں گے ایسا نہیں وبه باركتت لهم سدد باركتت لهم سفيان ونبر لله ان يبي يزيدا عن دينه عن سباع الكتاب الى نبي فرد مبارك حبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقيموا السير على على منزل الديار قال فرسميته يقول عن الغلام شاكا لي ومن جاء لي شاكا لا يضركم وذكرى لكم نعم ام بلاكا حضرت نے کل فرما ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا اس کی جمع مدینات پانڈے کو کہتے ہیں اب مانا کیا ہوتا ہے پرندوں کو ان کے انڈوں پر برقرار رکھو پرندے مطلب انڈا دے کر اور جو مادہ ہوتی ہے انڈا تو وہی دیتی ہے ہاں، تو وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے پہنچانے کے لیے کچھ دن ہوتا ہے اسی کو تیرنا کہتے ہیں کیا کہتے ہاں، مرغی انڈے تیرتی ہے کیا مطلب یعنی انوں پر بیٹھ کر کے اس کو اپنے بدن کی گرمی پہنچاتی ہے اس گرمی سے قدرت کا نظام ہے کہ وہ اندر جو ہے جو کچھ ہوتے ہیں سردی سفیدی اسی سے بچہ بن جاتا ہے اور پھر وہ اندھے کا جو ہے چلکا جو ہے توڑ کر کے دیوار سے باہر آ جاتا ہے مرغی نے منت مانی تھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما تو تین اندھے دینے کے لیے بیٹھی تھی جب مدت پوری ہو گئی تو ایک نکلا باہر آیا تو وہ ہاتھ میں تبدیلی ہوئے اللہ کا شکر ہے نیک کچھ دیر کے بعد دوسرا نکلا تو وہ اور نماز پڑھ اللہ کا شکر ہے یہ بھی نیک اور تیسرا جیسے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا تو مولوی نے آواز بھی لے کے باہر کیوں گیا تو اس نے کہا ابھی میں احتکاب ہوں تو پرندے جو ہے اپنے انڈوں کو سینے کے لیے دین پہنچانے کے لیے اس پر بیٹھتے ہیں سمجھے تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پرندہ گھونڈنے میں اپنے انڈوں پر بیٹھ کر کے اسے سیر رہی ہے تو اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو سمجھے اسے اپنے انڈوں پر بیٹھتے رہنے دو آگے بھی برقرار رکھو پرندوں کو ان کے انڈوں پر اور مکینت ان کے مانے بہت سارے بھی آتے تو کیا مان ہوں گے بر خراب رکھو پرندوں کو ان کے گوسلے میں ایسے وقت گھونسلے سے نہ بلاؤ جو گھونسلے میں ان کے آرام کرنے کا وقت ہے تو ایسے وقت میں گھونسلوں کو نہ دے ایک منع کیا گیا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کسی اہم کام کے لیے نکلنا ہے کہیں جانا ہے تو جا کر کے کسی گھونسلے کو چھیڑا اس پر کوئی چیز پھینک کر ماری اب اگر اس میں جو بھی فرض بیٹھا ہے وہ اس سے نکل کر دانی طرف کو بھا کر مبارک گلی مبارک گلی سمجھ گئے نا کام کے لیے نکل جاتے تھے اور اگر گھونسلے سے نکل کر تو باہر جانے کر تو لوٹا گھر میں سن کر کہ آج یہ بہت مضبوط پہلے کام کے لیے بنا دیتے تو اصل مقصد جو ہے پال لینے سے منع کرنا سمجھ گئے پال پورنتا تو فرماتی ہے وہ سبھی گرو یا اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آندھی غلامی شاہ آندھی والی جانے کی شاہ ہوں لڑکے کی طرف سے دو بکیریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہونی چاہیے لال روکان تمہارا بھی کرتا ہے کیا وہ نر ہے یعنی بکرا ہے یا مادہ یعنی بکری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گول کے دائرے میں فرق ہو تو لیکن عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے

حدثنا مسدد قال حدثنا حمال بن زيد عن عبد الله بن ابي جديد عن كبار بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام شاتان الاسلام وعد جاهل الاسلام قال ابو ناوي هذا هو الحديث اوپر والی حدیث سے امام ابو داؤد کے استاد کون ہے مصدد حضرت اللہ مصدد اور مسدد کے استاد کون ہے سفیان ابن اوینا تو سفیان ابن اوینا نے اپنی صنعت سے جو حدیث بیان کی تو اس نے ہے ان عبید اللہ ابن ابی یزیدہ ان ابی ابن ابن یزید یزید یزید کے کے کے بعد بعد کیا کہ عبید اللہ ابو ابو ابو اپنے باپ باپ سے سے اور ان ثابت روایت کرتے ہیں اب آگے کی طرف امام ابو کے ابولہ یہاں بھی مسدد لی ہے مسافر

صحیح حدیث ہے یہ ہمارا والی حدیث تھی جس نے عبید اللہ ابن ابی یزید پڑھایا رات روایت نے ثابت سے روایت کرتے ہیں یعنی اپنے باپ کے واسطے کے بغیر یہی صحیح حدیث ہے اور اوپر حدیث و سفیان سفیان والی حدیث جس میں عبید اللہ ابن یزید کے بعد ابھی ہی ہے یہ ہوا ہے جو کی بھول